ایوب نے عبد الرحمن بن قاسم سے حدیث بیان کی انہوں نے قاسم سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی اور بھاری جسم والی خاتون تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ رات ہی کو مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں تو آپ نے انہیں اجازت دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کاش جیسے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صبح کو باقی لوگوں کی طرح امیر حج کے ساتھ ہی واپس لوٹا کرتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انیس